والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الحياة صدق الله العظيم والذین ینقضون عہد اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں کہ جو قطع تلقی کرتے ہیں ان امور میں جن میں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے لانت ہے اور برا گھر ہے اللہ یبسط الرزق کا علم یش و یکدر اللہ تعالیٰ رزق کو شادہ دیتا ہے خوب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ یکدر اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے وہ فرخوب الحیات دنیا جو برے لوگ ہیں وہ دنیا کی زندگی پر ہی خوش رہتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا کا نام ہے گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ عقل مند نیک لوگ کون ہیں ان کی قرآن مجید نے اس رقو میں نو صفات کو بیان کیا ہے کہ عہد کو پورا کرتے ہیں اس سے لڑے بھی کرتے ہیں اللہ سے لڑتے ہیں نماز پڑھتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ کرتے ہیں جو ان نو صفات والے لوگ ہیں ان کے لیے انعام کا ذکر ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے ان کو جنت دے گا وغیرہ آج کے سبق میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو نیک نہیں ہیں اور جن کے اندر یہ بری صفات ہیں تین صفتیں بری صفتیں بیان کی ہیں عہد اللہ برے لوگ وہ ہیں کہ جو آہد کو توڑ دیتے ہیں پکا کرنے کے بعد اس آہد میں تمام معاہدے مراد ہیں جو اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی الست والا عہد عالم ارواح والا اور ایمان لانے کے ساتھ بھی انسان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے اللہ رسول کے ساتھ وہ عہد بھی مراد ہے اور وہ عہد بھی مراد ہے جو انسان آپس میں معاملہ کر کے معاہدہ کرتا ہے تو نیک لوگ ان تمام معاہدوں کو پورا کرتے ہیں اور جو برے منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ان کے لیے وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن مجید نے تیرہویں پارے کے آخر میں اسی بارے میں آئے گا کہ شیطان کو آخرت میں اللہ حاضر کرے گا لوگوں کے سامنے کہ آپ ان سے باتیں کر لو لوگوں کو کہیں گے آپ نے ان کی بات مانی ہے ان سے باتیں کرو وہ جو شیطان کی بات مان رہے تھے وہ اس سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے ہمیں یوں کہا تھا کہ اس طرح بھائی کرو تو ہم کرتے رہے وقال شیطان جواب میں شیطان کہے گا جو لوگ کہیں گے نا کہ آپ نے ہمیں غلط راستے پہ لگایا ہے وغیرہ آخرت میں شیطان کہے گا لمح گیا لم جب معاملہ طے ہو جائے گا کہ اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے شریعت میں قرآن حدیث کے وہ تو سچے وعدے تھے تم اس پر عمل نہیں کر رہے تھے تو میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے تو چلو میں پورا نہیں کر سکا تو وعدہ خلاف ہی ہو گئی یعنی وعاد تو کون فاخلف کون ساتھ وعدہ کیا تھا تو وعدہ خلافی ہو گئی ہے بس یہ بات ہوئی یعنی شیطان کے نزدیک وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے تو تو کم کم لیکن ایک شخص ایماندار غیرت مند شخص وہ تو وعدہ وفا کرنے میں اپنا سب کچھ قربان کرے گا کہ یہ وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے شیطان کی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو اس زمرے کے لوگ ہیں نا وہ وعدہ خلافی کو وہ اتنی بری چیز نہیں سمجھتے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافع کی دین علامتیں ہیں وعدہ خلافی کرے گا جھوٹ بولے گا امانت میں خیانت کرے گا تو انسان جو وعدے کے مطابق کام نہیں کرتا اس کے ایمان میں نقص آ جاتا ہے اتنا ایمان اس کا کم ہے اور جو ان امور میں پاسداری کرتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے تو یہاں فرمایا کہ جو برے لوگ ہیں وہ آہد کو توڑتے ہیں میسا ہاتھ کو پکا کرنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا بِهِ وہ دوسری بات برے لوگوں کی دوسری صفت جو ذکر کی ہے وہ اس چیز کو توڑتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی صلہ رحمی صلہ رحمی کے کئی درجات ہیں جو میں تفصیل سے گزشتہ سبق میں بات کر چکا ہوں اس میں رشتہ دار بھی داخل ہیں مسلمان بھی داخل ہیں پڑوسی بھی داخل ہیں اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کا حکم انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہے اور والدین میں بھی پھر دونوں میں سب سے زیادہ مقام والدہ کا ہے کہ یہ صلہ رحمی کے درجے ایک شخص نے نبی پاک وسلم سے بار بار یہ سوال کیا کہ میں والدین میں کس کو مقدم رکھوں تو آپ نے فرمایا امی کو امی کو امی کو تین مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ابو کا بھی خیال رکھو اس لیے کہ ابو کو کی ضرورت ہوتی ہے اکثر والد کو خدمت کے لحاظ سے اولاد کی تابے داری کی ضرورت ہوتی ہے بھائی آگے باتیں نہ کریں بے ادبی نہ کریں لیکن بات پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے فرم برداری کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس تو نہ زمین اتنی ہوتی ہے نہ جداد اتنی ہوتی ہے وہ وہ والدہ یہ اپنی زندگی میں سارے دکھ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو اولاد نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ پڑھ جائیں گے یہ پھر عہدے میں آ جائیں گے نوکری کریں گے تو میرا بھلا ہو جائے گا اس لالچ میں آ کے والدہ برداشت کر رہی ہے اپنی غربت کی بھی برداشت کر رہی ہے مکان صحیح نہیں ہے اس کی بھی برداشت کر رہی کہ اس کو صاحب کو بلانا ہے نیچے سے اس کو اپنی اولاد کے اوپر ایک اعتماد ہوتا ہے تو اس لیے شریعت میں بھی بچوں کو جو حکم ہوا ہے وہ والدہ کی فرم برداری کا بہت زیادہ ہے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی اور اگر کوئی ایسی بات والدین کہیں جو بندہ پوری نہیں کر سکتا ہے تو اس میں خاموشی ہے آگے سے مقابلہ کرنا یا اپنا علم جتلانا یا یہ بالکل جائز نہیں کیونکہ اف تک کے کہنے کو جب منع کیا گیا ہے تو باقی اور بات تو کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ اف کہنے کی نوبت تبھی آئے گی نا کہ جب والدین کی طرف سے کوئی نامناسب بات کہی جا رہی ہے اگر والدین صحیح بات کہہ رہے ہیں تو اف کی بات کی تو بات ہی نہیں ہے تو اس کی نوبت ہی تب آئے گی جب والدین کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے جو مزاج کے خلاف لگ رہی ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا صاحب یہ اس کو آپ تھوڑا کم کرو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو ہمارے اوپر بھی کہی جائے گی ہمیں بھی کھانسی آئے گی پھر رات کو بار بار اٹھ کے پیشاب بھی آئے گا پھر کبھی سردی لگے گی موسم گرمیوں کا ہوگا کبھی گرمی لگے گی موسم سردیوں کا ہوگا یہ ساروں کے اوپر یہ حالات آنے ہیں تو کے سامنے بالکل کوئی خدمت نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے ڈیمانڈ بہت بڑی کی ہے تو آگے سے خاموشی ضروری ہے ورنہ اپنے اعمال ضائع ہو جائیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا انسان کا جب اللہ ناراض ہو گیا اس سے تو پھر باقی اس کے پاس کیا رہ گیا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخت رب فی سخت والد اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے اگر والد ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہے اور اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو والدین کو راضی رکھیں یہاں میں نے سورہ لقمان نکالی ہے دوسرا رقوع اکیسواں پارہ ہے بہت لمبی بات والدین کے بارے میں قرآن مجید نے کہی ہے اور پھر والدہ کے بارے میں زیادہ سے بات کی فرمایا وہ وسعین السان بھی والدہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے خصوصاً والدہ حملت امہ وحنن علا وحن وفصالہ فی عامی انشکر لی ولی والدیک ویلی المسیح دیکھو آپ کی ماں نے آپ کو ایک عرصے تک پیٹ میں اٹھایا ہے اور پیٹ سے باہر نکالنے کے بعد وہ فارغ نہیں ہو گئی وفصالہ فی عامی دو سال تک دودھ پلاتی رہی اے انسان تو میرا شکر ادا کر اور اس کے بعد پھر آپ نے والدین کا شکر ادا کر کے وہ دنیا میں لانے کا اللہ نے جو ایک واسطہ بنایا ہے والدین کو بنایا ہے دنیا میں انسان جو آیا ہے اتنا بڑا ہو گیا ہے عہدہ ہو گیا ہے مالدار ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن واسطہ تو والدین ہے نا تو اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق کے لیے درمیان میں واسطہ والدین کا خیال رکھا فرمایا وجہ تشری کبھی مالی سر کبھی الفلاۃ والدین اللہ کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف بات کریں تو وہ نہ مانو اس نہ ماننے میں بھی والدین کی نافرمانی جائز نہیں ہے والدین اگر کہیں نماز نہ پڑھو یا حج پر نہ جاؤ یا ایسا کوئی فرض کام جو شریعت کا ہے اس پر والدین منع کر رہے ہیں تو زہر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن والدین کی نافرمانی یا ان کے ساتھ لڑائی یا بے ادبی والدین کے <clears throat> موضوع کے اوپر کہ ان کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنا چاہیے بات کر رہے تھے تو ایک صحابی نے پوچھا ان ظلم ہو حضور اگر والدین ظالم ہو تو پھر پھر بھی ان کی فرم برداری کرنی ہے اور ان کے مقابلہ نہیں کرنا ہے تو آپ نے تین مرتبہ شادر فرمایا وہ ان ظلم ہو وہ ان ظلمہ ہو وہ ان ظلمہ ہو تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے ہمارے لیے تو حدیث مشل راہ ہے نا ہم مسلمان ہیں یعنی والدین اگر ظالم بھی ہیں تو آپ کے لیے نافرمانی کی اجازت نہیں ہے تو تھوڑی بہت بات تو اولا آگے سے یوں اتباع ضروری ہے آگے بھی فرمایا و صاحب و معافی دنیا معروفہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو برے لوگ ہیں ایک تو وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے اور دوسری چیز جو برے لوگ ہیں وہ قطع تعلق ساتھ ناراضگیاں اور ذرا ذرا سی بات پر قطع علکیاں اور دشمنیاں وغیرہ تو سل رحمی میں سب سے زیادہ اونچا مقام والدین کا ہے پھر بھائیوں کا ہے چچوں کا ہے خالاؤں کا ہے دو صفات برے لوگوں کے آہت کے خلاف کام کرتے ہیں قطع تعلقی کرتے ہیں وہ یوف سدون فل عرض اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہاں سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص اللہ کے معاہدے کو بھی نہیں اللہ کا معاہدہ یہ نا ایمان کی بات ارکان اسلام کی بات نماز روزے کی بات یہ اللہ کا معاہدہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو ایمان لایا ہے تو ایمان بھی تو ایک معاہدے کا نام ہے اور سب سے اصل قیمتی معاہدہ ہی ایمان کا معاہدہ ہے تو ایمان ایک معاہدہ ہے اس کا کیا تقاضا ہے وہ تقاضا ارکان اسلام ہے نماز ہے ایمان ہے روزہ سکات ارکان اسلام یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے تو جو اللہ کے معاہدے کو بھی پورا نہیں کرتے پہلے لوگ دوسرا یہ کہ قطع تعلقی کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کا حکم ایسے سلح رہنی وہ قطع تعلقی کرتے ہیں تو یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ تیسری صفت ہے دیکھو ایک شخص کو جو اللہ کے معاہدے کا لحاظ نہیں ہے تو وہ انسان کے معاہدے کا کیسے لحاظ رکھے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا تو ایک انسان کا انسان کے ساتھ جو معاہدہ یا لین دین ہوتا ہے اس کو وہ گا وہ ضرور اس کو توڑے گا جو اللہ کا نہیں ہے وہ آپس میں انسانوں کے لیے کیسے اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کے لیے دار القزاد کے نظام میں قاضیوں کے لیے ہدایت تھی کہ جو قاضی صاحب نماز با جماعت تکبیر اولا کا پابند نہیں ہے اس کے معاملے میں میرا میں کوئی بات اس کے معاملے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ بہت بڑا نیک ہے بہت بڑا پرہزگار ہے بہت بڑا عدل انصاف والا ہے وقت پر دفتر میں آتا ہے وقت پر جاتا ہے سوکھی روٹی کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ جھونپڑے میں رہتا ہے کوئی بات نہیں سنوں گا اس شخص کے بارے میں جو نماز کا پابند نہیں دو باتیں ہیں دوستو ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد بندوں کے ساتھ دین دین معاہدہ حق جیسے والدین کا حق ہے آپ سن رہے ہیں ایک اللہ کا حق ہے نماز روزہ جیسے آج ہے یہ دونوں کی پاسداری ایمانی تقاضا ہے لیکن ان دونوں میں عملی اعتبار سے نازک جو ہے وہ حقوق العباد ہے کیونکہ جب تک ان جس سے پیسے کھائے ہیں جس سے چوری کی ہے جس سے رشوت دی ہے جو کچھ کیا جب ان کی ادا نہیں کریں گے معافی نہیں ہوگی لیکن آخرت میں سب سے پہلے پوچھ حقوق اللہ کی ہے ایمانی تقاضوں کے بعد سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہے اس کی وجہ کیا ہے جو شخص نماز میں فیل ہو گیا باقی اس کا حساب کتاب لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے تمام معاملات خراب ہیں وہ فیل ہو گئے پہلے پرچے میں تو نماز کی پوچھ پہلے اس لیے ہے کہ جب نماز میں اس کا نظام ٹھیک ہے تو باقی تقریباً نظام اس کا ٹھیک ہو جائے گا یہ دونوں چیزوں میں ضروری نماز ہے انسان کو اچھائی لے کی آتی ہے فرمایا جن میں تین یہ بری صفتیں ہیں الائم اللہ علوم صوبان ان کے لیے لانت ہے اور آخرت کا برا گھر ہے اگر اسی حالت پر رہیں گے اور اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں نیک ہو جاتے ہیں تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے رہی بات کہ کوئی یہ سمجھے کہ بعض لوگ قطع تلقی والے بھی ہیں اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بڑی اچھی راحت میں ہیں تو کثرت مال یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی علامت نہیں ہے کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ فلانے کے پاس مال زیادہ ہے تو اللہ اسے راضی ہے تو سب سے زیادہ راضی تو پھر فرعون سے ہوگا کہ اس کے بادشاہ اس کے وزیر خزانہ کے پاس تو خزانے کا حساب نہیں ہے کہ اس کے وزیر خزانے کی جو خزانوں کی چابیاں تھیں فبغا علی کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی خزانہ کتنا تھا وہ تو ایک الگ بات تو کثرت مال اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ تو آزمائش ہو سکتی ہے کثرت ما اللہ راضی کیسے ناکرم کو مند اللہ حقاق تو فرمایا اللہ جس کو چاہے رزق زیادہ دے کم دے دنیا کی زندگی پر نیک لوگ خوش نہیں ہوتے برے لوگ دنیا کی زندگی پہ دل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں چند دن کا ساز و سامان ہے اللہ سمجھ نصیب کرے